فارسی زبان میں بڑی خوشکش جی۔ مطلب نہیں دیتے فارسی زبان فارسی زبان مسلمان نے عرو میں دور لیا جی زبان کو رسمرہ نہیں ہوئی اس واسطے انہیں جڑا فارسی کے ادب تخلیق کیتا وہ بہت کمال لگتا ہزار بڑیاں سوچا رکھ رہے ہیں ہوں اسی لوگ جو ہیں اردو حالان کے اتنی بڑی زبان ہے لیکن اس نے ذہن بڑا سوچا بڑا جی میں نے خام انگریزی کو پڑھنے لیا دنیا کے دنیا کا دبار نہیں گا ایسی لوگ ہیں تقریبا فیصد لوگ ہیں جو ہیں جنہوں زندگی کدی انگریزی نہ واسطہ نہیں پڑھنے لیا پڑھتا نہ ہوئی جی تعلق کوئی نہیں تعلق کوئی نہیں سو سال بھی جن نمبر ہو گئے کہتے ہیں نہیں بھی باہر گیا نہیں کہ انگریز ہمیں لیا نہیں ہوں کیوں دے نہیں بڑھا ہے کیوں گا ہوں گا کیونکہ صرف حسن ہے تو جی غلامی ہے تو نہیں ہوں گا Thank you.

ada پابندی ڈگری چاہیے جرمن ڈگری چاہیے صحیح علامہ واحد بندے ہیں جنہیں اجازت ملتی کہ تسی انگریزی پیش کر سکتے ہیں اچھا علامہ واحد بندے ہیں انہوں نے پہلے تو اجازت دیتی کہ تسی انگریزی پیش کر سکتے باقی کسی نے علامہ جرمن بھی سیکھ کی لیکن ہزار اندر کی مطلب ٹھیک ہے بھی بہت بڑا دیکھا ہے بہت بڑا کاغذ ہے انہوں نے بھروسہ علمی استعداد عطا آپ کے

نورن زبان کے تھے ہلاک کی تھی یعنی جیسے لے کسی بھی قوم میں اپنا غلام بنانا ہونا حکمران آئے ہونے بار ان کی قوم اپنا غلام بنانا دینا ان کے دوست اپنی زبان مسلط کر رہے ہاں۔ کدھر عرب جیسے چھایا جی۔ ہے انہیں دونوں کا یاد نہ ہوگی اس دعا پر ہی چھایا ہے پر ہے تقریباً بارہ سو سینتی ساڑھے بارہ سوڈیاں آتے ہیں آتے ہیں مقامی کوئی بھی زبان اردو پنجابی سندھی ہندی گجراتی مراٹھی کوئی مغلان بھگوان نہیں گئی بڑی بڑی ہندی ہے دوبارہ ہاں۔ تیرہ سو سال نہیں کسی مقامی بھگوان حکمران بھگوان نہ درجہ نہیں ہے بڑی ہندی بھگوان ہے کلیر غادی نہیں نقصان کی ہونا دوئی مانا کہ تو سنی توانائی نہ دیا ہونا سلائیتا نہ دیا ہونا وہ اشہ ہے جو دوسری میں پتہ ہونا تم بچے ہمیں پتہ ہی پڑے رہے ہاں یہ بھولی میں نے ہم پتہ ہی پڑے رہے ہاں پڑے رہے نے تو سارا کچھ بھی نہیں سکھایا صحیح نہیں تو میں جب جڑ اون نہیں گیا اسن پتہ ہی چلے گئے میں پہلے میں تو تھا گیا تو کرا اس اللہ میں بار بار کہہ دیا تو محمد بھی جو سر سید احمد انگریز پڑھی مجبوری بن گئی اگریزی اگر ایسا نہیں پڑھائی ہوتا ہے میں بے بے انگریز انگریز انگریز بھی ہاتھ پہنچ ہیں اتنی اتنی اتنی کمال کمال کمال محمد علی جو ہو ہو رہے نہ لیکن انہوں نے مجبوری کے